حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن مجید میں اس بات سے روک دیا گیا تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سوالات کریں تو ہماری یہ خواہش ہوتی تھی کہ بدوی لوگوں میں سے کوئی سمجھدار شخص آئے اور آپ سے سوالات کرے اتفاقاً ایک دن ایک بدوی آیا اور کہنے لگا اے محمد آپ کا قاصد ہمارے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنایا ہے آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا اس بدوی نے کہا تو آسمانوں کو کس نے پیدا کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس نے کہا زمین کو کس نے بنایا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس نے کہا زمین میں پہاڑ کس نے نصب کیے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس نے کہا زمین میں منافع کس نے رکھے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمان و زمین پیدا کیے اور زمین میں پہاڑ نصب کیے اور دوسرے منافع رکھے کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے آپ نے فرمایا ہاں اس نے کہا اور آپ کے قاصد نے کہا ہے کہ ہم پر ایک دن رات میں پانچ نماز فرض ہیں آپ نے نے نے فرمایا اس اس اس سچ کہا کہا قسم ذات کی جس نے آپ کو رسول بنایا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کا حکم دیا ہے فرمایا ہاں اس نے کہا اور آپ کے قاصد نے کہا ہے کہ ہم پر ہمارے مالوں کی زکات بھی واجب ہے فرمایا اس نے سچ کہا اس اس نے کہا قسم ذات کی جس نے آپ کو رسول بنایا کیا اللہ تعالی نے آپ آپ آپ کو اس اس کا حکم دیا ہے ہے نے نے نے فرمایا ہاں کہا کہا اور کے کہ ہم پر ہر سال ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں فرمایا اس نے سچ کہا اس نے کہا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو رسول بنایا کیا اللہ تعالی نے آپ کو یہ حکم دیا ہے آپ نے فرمایا ہاں اس نے کہا اور آپ کے قاسد نے کہا ہے کہ جس شخص کو بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت ہو اس پر حج بھی فرض ہے آپ نے فرمایا اس اس اس نے نے نے سچ کہا کہا قسم ذات کی جس آپ کو رسول بنایا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ آپ کو اس کا حکم دیا ہے نے فرمایا ہاں اس نے کہا تو پھر اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بر حق نبی بنایا میں نہ ان پر اضافہ کروں گا اور نہ ان میں کمی کروں گا جب وہ واپس مڑا تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر یہ اپنی بات پر پکا رہا تو لازمن جنت میں داخل ہوگا سننے نسائی حدیث نمبر دو ہزار ترانوے